اور عنوان ہے سیدنا معاویہ حسنین کریمین سے افضل ہے میں نے کچھ مہینے پہلے کچھ عرصہ پہلے پنڈی سٹاپ فتوحات سیدنا امیر معاویہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہزاروں حسنین کریمین ہوں تو حضرت معاویہ کو نہیں پہنچتے اور ہزاروں معاویہ ہوں تو مولا علی کو نہیں پہنچتے یہ بات جب دنیا میں پھیل گئی تو جن لوگوں کا ہاضمہ خراب تھا جہالت کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے دلالت اور بدعت کی وجہ سے ان بچاروں کو الٹیاں لگ گئی تو نیٹ پر انہوں نے اپنی گندی قید ڈالنے اپنی گندی قید ڈالنے کے ساتھ سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے مجھے جب بتایا گیا تو میں نے کہا اسی جماعت المبارک کے موقع پر میں موضوع ہی یہی بیان کر دوں گا جس شخص کی مجھے بکواس سنائی گئی وہ نیفا ٹیرا اس کو کہتے ہیں جس کو کرونا توبہ کراتا ہے وہ گستاخ بن کر بھوکتا ہے پھر کرونا آ جاتا ہے جب کرونا اس کو پکڑتا ہے تو پھر رو کر اللہ کو کہتا ہے اللہ سونے مجھے معاف کر دے میں مجھ سے غلطی ہوگی بس اب اب باپ آپ چھوڑ دیں پھر نکلو کفار مکہ کی طرح مشرقی نے مکہ جب سمندروں میں جاتے تھے سمندر کی فضا خراب ہوتی تھی ڈوبنے لگتے تو کہتے اللہ ہم صرف تجھے مان مان باہر آتے تھے پھر واپس اسی اپنے لانتی عقیدے پر لوٹ ایمان سے بتائیں جس بندے کو کرونا اور اللہ تعالی کی طرف سے گرفت توبہ کرائے اس کے پاس علم خاک ہوگا جس کے پاس علم ہوگا اس کو علم ہمیشہ ہدایت رکھتا ہے وہ کسی مصیبت کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا وہ اپنے علم کی وجہ سے ہمیشہ ہدایت پہ رہتا ہے غلطی ہو گئی تو علم سامنے آیا اس نے کہا بس علم کی بات سامنے آ گئی اب میں توبہ کرتا ہوں ایسے لوگوں کے پاس نہ علم ہے نہ دیانت کاری علم ان کے پڑھانے والے ان پڑھانے والوں کو آگے پڑھانے والے ان کو بھی نصیب نہیں ہوا ان کو کیا ہوا ان بڑوں نے اگر علم لینا ہے تو ہمارے فرید آباد کے دروازے پر بیٹھے ہم اللہ ہم جو ان ڈنگروں کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے بچوں کے پاس ہوگا میرے دوستو ایک تو علم نہیں دوسرا دیانت نہیں پیسے کے پجاری ہیں دنیا پرست ہیں لالچی کتے ہیں جس فرقے سے بھی ان کو پیسہ ملتا ہے بغیرت کے بچے اسی فرقے کے حق میں گیت گانا شروع کر لانتی حکومتوں کے گیت گاتے ہیں اللہ پاک نے اپنے کرم فضل سے حضرت صاحب بزرگان چشت کی برکت سے ہمیں علم بھی دیا ہے اور دیانتداری بھی دی ہے بحمد اللہ تعالی جو موضوع آپ کو پیش کیا ہے سیدنا امیر المومنین معاویہ حسنین کریمین سے افضل سب سے پہلے اس کو قرآن مجید سے پیش کروں گا اس کے بعد محدثین اصولیین علماء کے اقوال سے بیان کروں اس وقت اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ان کی ٹر کا جواب دوں گا اتنے میں انشاءاللہ موضوع پورا ہو جائے گا قرآن مسجد میں صحابہ کرام میں فضیلت کا معیار پیمانہ ترازو کنڈا دو مقام پر پیش کیا ہے کہ صحابہ میں فضیلت دینی ہے تو اس کا کیا معیار اور پیمانہ ہے قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں جن میں یہ بیان ہوا ان شاء اللہ ایسے آسان اور سہل انداز میں سمجھاؤں گا آپ عالموں سے زیادہ سمجھ کر اٹھیں گے اتنا ذمہ داری سے سمجھاؤں گا یاد رکھنا اس کو کہتے ہیں مسئلہ مفاضلہ مسالہ مفاد بہت اس میں عقل اجتہاد قیاس نہیں چلتا اس میں اللہ رسول کی خبر چلتی ہے اللہ کے ہاں کون فضیلت والا ہے کس کو اللہ پاک ثواب اور درجہ زیادہ دیتا ہے اس میں عقل قیاس اور اجتہاد کو کوئی گنجائش نہیں یہ محض نقلی نقلی خبری سماعی مسئلہ ہے اس کا تعلق اللہ رسول کی خبر کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے بندہ ناچی سب سے پہلے خدا کی سچی خبر قرآن سنانا چاہتا ہے قرآن مجید سورت توبہ اور قرآن مجید سورت حدید دو مقام سے آئے تھے طیبہ سنا لیکن پہلے خلاصہ بطور آپ کی زبان میں قرآن کا بیان کیا ہوا معیار بتا دیتا ہوں اللہ پاک نے صحابہ کرم فضیلت کا معیار جو رکھا ہے تو دو چیزیں ایمان کے بعد یعنی صحابہ ہیں ایمان والے صحابہ میں دو چیزوں اللہ پاک نے ان کو فضیلت کا معیار پیمانہ اور ترازو بنایا ہے ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ رسول اکرم کے دور میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا دوسرا قتال فی سبیل اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دین کے لیے جہاد کرنا میں یار بتایا انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کیا مطلب ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا قتال فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جان کے ساتھ جہاد کرنا اللہ فرماتا ہے یہ دو کام کرنے والے کون سے دو کام اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں لڑنا انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ یہ دو کام کرنے والے لوگ یہ دو کسم ان کے دو حصے ہیں دو ٹولے ہیں دو گروہ ہیں صحابہ جنہوں نے رسول اکرم کے دور میں انفاق کیا اور قتال کیا ان کے دو حصے بنائے خدا نے ایک فتح مکہ سے پہلے یہ کام کرنے والے اور دوسرے فتح مکہ کے بعد یہ کام کرنے والے فرمایا جو لوگ صحابہ میں سے فتح مکہ سے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پر مال خرچ کرتے رہے اور قتال کرتے رہے لڑتے رہے یہ ایک جماعت ہے صحابہ کی ایک گروہ ہے دوسرے وہ ہیں جنہوں نے یہ دو کام فتح مکہ کے بعد کیے اللہ فرماتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے یہ دو کام کرنے والے ہیں ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے قرآن قرآن مجید ہے انشاءاللہ آسان لفظوں میں آپ کو بالکل سمجھ آئے گا کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز انبیاء کی وراثت والی گفتگو حد فاصل سرحد وہ بنایا گیا فتح مکہ صحابہ کے دو دھڑے ہو دو حصے ہو گئے ایک ہو گئے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور قتال کرنے والے دوسرے ہو گئے فتح مکہ کے بعد انفاق اور قتال کرنے والے اللہ فرماتا ہے پہلے والے لوگ بہت زیادہ اللہ کے ہاں درجہ رکھنے والے ہیں قرآن مجید دونوں آیات طیبہ سنو بالکل واضح سب کچھ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير بالکل صاف سادہ سا ترجمہ برابر نہیں ہے صحابہ برابر نہیں ہے ملک تم میں سے اے صحابہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا و قاتل اور قتال کیا جہاد کیا اولئیک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ اعظم درجہ اعظم درجہ واضح لفظ ہیں اس طرح کے لفظ تو آپ پنجابی اور اردو میں بھی سنتے رہتے بولتے رہتے اعظم و جا فرمایا وہ لوگ درجے میں بہت زیادہ عظیم ہیں من الذین ان لوگوں سے ان صحابہ سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد وقاتلو اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا لڑا لڑتے رہے یہ فضیلت یہ درجہ بندی یہ مفاضلہ مالک سونا کرنے کے بعد یہ معیار بتانے کے بعد پھر لوگوں کا شبہ دور کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے جو فتح مکہ کے بعد عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ جنتی پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں اللہ پاک نے سب کا وہم دور کرنے کے لیے فرما دیا وہ کل اللہ الحسنہ ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کن سب کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا درجہ چاہے ان کا بلند ہے اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا درجہ ان کا اگرچہ ان سے کم ہے لیکن سب کے ساتھ جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا آگے فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر غور فرمانا ہے اس جملے پر مالک فرماتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے یہ کیوں فرمایا مسئلہ تو مفادلہ کا تھا آخر میں اختتام ایسے جملے پر کیوں فرمایا یہ وہم خیال وسوسا دور کرنے کے لیے کہ کوئی وہم خیال کرے کہ پتہ نہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ان کے درجے بندی کر رہا ہے پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں اللہ فرماتا ہے میں سب کے عمل اور کاموں کرتوتوں کو جانتا ہوں جب جانتا ہوں تو فتح مکہ سے پہلے انفاق و قتال کرنے والوں کا جو درجہ بلند کر رہا ہوں تو ان کے عمل کو دیکھ کر کر رہا ہوں اور جن کا فتح مکہ کے بعد والے جو حضرات ہیں ان کا گھٹا رہا ہوں بنسبت ان کے تو یہ بھی ان کے عمل کی وجہ سے لہذا یہ باخبر ذات کی خبر ہے کسی بے خبر کی خبر نہیں سمجھ نہیں آئی بات کیا مطلب تم لوگ اندھے ہو اپنی طرف سے کیا سارائیاں کر کے جس کو بڑھا دو چڑھا دو اے ٹیرے میرے تم جس کو بڑھاتے چڑھاتے رہو تمہارے پاس علم نہیں اللہ علم والا ہے وہ جو درجہ بندی کر رہا ہے وہ علم کے ساتھ کر رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر لہذا خبر والے کی خبر دینا اور ہے اور بے خبر کا خبر دینا اور ہے بنتا ہے نہ چیز خبر والے کی خبر سنا رہا ہے نہ اپنی کر رہا ہے نہ کسی اور بے خبر کی بات دے رہا اگر کوئی یہاں بے علم علم یا کم کہے کہ یہاں تو جو فتح مکہ سے پہلے عمل کرنے والے ہیں ان کا درجہ اعظم بتایا گیا لیکن جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں ان کے درجے بیان کرنے سے تو سکوت اختیار کیا گیا وہاں پر تو خاموشی ہے ان کے متعلق تو ان کا درجہ بلند ہونا کیسے سمجھ آ رہا ہے تو اس جاہل کو علمی نقطہ سمجھانے کے لیے بتا دوں ہمارے پاس علم صرف پڑھنے والے وہ بھی انشاءاللہ شاء ایسی بات علم صرف اور نحو پڑھنے والے جانتے ہیں اس میں تفضیل کا سیگا ہے یہ مصدر اور ماخذ اشتقاق میں اشتراک کے بعد فضیلت کو ثابت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا زیادہ درجہ ان کا ہے لیکن درجے بلند ہونے میں دونوں شریک ہیں سمجھ نہیں آئی فتح مکہ سے پہلے جو ہیں عمل کرنے والے ان کا درجہ اعظم درجہ وہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا لیکن درجے اونچے ہونے میں دونوں شریک ہیں اس شرکت کے بعد پھر بڑا درجہ ان کا ہے تو قرآن مجید کی آیت ان کے بڑے درجے کو ثابت کر رہی ہے زیادہ بڑے ہونے کو اور ان کے بلند درجے کو بھی ثابت کر رہی ہے ان کے زیادہ بلند ہونے کو ثابت کرتی ہے ان کے بلند ہونے کو ثابت کرتی ہے مثلا سیدھی سادی بات ہے بالکل سادے انداز میں اس میں تفضیل کا مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کہتے ہیں زید عمر اپنی بولی میں آپ لوگ کہتے ہیں یار یہ شخص اس شخص کی بنسبت بہت زیادہ طاقتور ہے زیادہ طاقتور ہے اس کا مطلب یہ ہے طاقتور یہ بھی ہے طاقتور وہ بھی ہے لیکن یہ طاقت میں اس سے زیادہ ہے سمجھ نہیں آئی یہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں وہ میاں پلوان تو دونوں ہی نے لیکن اے پلوان بہت تگڑا اللہ فرماتا ہے درجے دو بلند نے فتح مکہ سے پہلے والوں کے بھی فتح مکہ کے بعد والوں کے بھی لیکن جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں ان کے درجہ بہت زیادہ زیادہ بلند ہے معلوم ہوا پاک مصطفیٰ کے صحابہ کی فضیلت کا معیار اور پیمانہ خدا نے سمجھا دیا حضور کے زمانے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اب اسی اصول اسی کلیے اسی ضابطے کو آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے اور اگلی تقریر انشاءاللہ شاء آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا حضرت ابو سفیان سمجھو موضوع کی بہو آپ کو دے رہا ہوں اور بھائیو دریا کے درمیان میں لے جا رہا ہوں کنارے سے نکل گئے فتح مکہ کے موقع پر حضرت سیدنا معاویہ اور ان کے والد گرم ان کا زیادہ گھر مسلمان ہوا فتح مکہ کے موقع پر یہ حضرات مسلمان فتح مکہ کے بعد کتنی جنگیں ہوئی اور ان جنگوں میں یہ حضرات شریک رہے تین جنگیں فتح مکہ کے بعد کتنی جنگیں ہوئی بولو تو صحیح نا کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم فتح مکہ کے بعد خرچ بھی کرتے رہے دین پر اور دین کے لیے جہاد اور قتال بھی کرتے رہے یہ ثابت کرنے کے لیے سنیے تین جنگیں ہوئی پہلی جنگ غزب جنگ طائف ہے طائف مشہور علاقہ ہے مکہ شریف سے ایک جانب ٹھنڈا علاقہ ہے آپ علیہ السلام مکہ شریف فتح فرما کر جن کو مسلمان کرنا تھا مسلمان فرمانے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں طائف کی طرف جہاد کے لیے تو راستے میں وہ جگہ آئی جہاں پر یہ جنگ ہوئی جنگ طائف تائف اس پہاڑ کے دامن کی ہم نے زیارت کی اور وہاں سے مٹی شریف اٹھا کر لائے جس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ مبارک ہوئی تھی اس جنگ میں فتح مکہ کے بعد حضرت معاویہ بھی شریک تھے اور ان کے والد گرامی بھی شریک تھے یہ جنگ طائف ہے انشاءاللہ العزیز زندگی نے ساتھ دیا مولا تعالی نے موقع عنایت فرمایا تو حضور کے تمام غزوات کو اسی طرح جماعت المبارک کے خطبوں میں بیان کروں گا جتنی جنگیں ہیں ہر جنگ کو خطبے میں سناؤں گا اور پھر دیکھنا کہ تاریخ بیان کرنے اور سیرت بیان کرنے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے میرے بھائیوں طائف کے بعد ہاں، فتح تھوڑی سی غلطی رہ گئی فتح مکہ سے بات تا جنگ طائف اس کے بعد یا اس سے پہلے ہنین جنگ ہنین جنگ ہنین میں بھی حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی شامل تھے آخری جنگ غزوہ تبوک کون سی جنگ جنگ تبوک تبوک کی طرف جاتے ہوئے تقریباً سو میل کے قریب قریب ہم نے سفر کیا تھک ہار کر واپس آ گئے اتنا خطرناک پہاڑی سنسان خطرناک راستہ تھا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ گاڑیاں ادھر خراب ہو جائیں اور ہم راستے میں ہلاک ہو جائیں تو راستے سے ہی واپس لیکن صحابہ کرام نے وہ راستہ پیدل کیا تب تبوک میں پہنچے اس غزب تبوک میں بھی حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی میں شامل تھے توجہ ہے ایک آیت تھے کریما آپ کو سنائی وہ تھی سورت حدید اب سورت توبہ سناتا ہوں الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون جن لوگوں نے ایمان جو جو لوگ ایمان لائے وہ ہجرت کی وجاہدو فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا مال اور جان کے ساتھ اعظم و دارا جتن یہاں پر بھی وہی لفظ درجہ ان کا اللہ کے ہاں زیادہ عظیم ہے کمال درجے کے کامیاب ہوئی اور آپ کو تھوڑی سی حکمت بھی بیان کر دیتا ہوں کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا اتنا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا اس وقت توجہ اس وقت اسلام ظاہر کمزور تھا کافر دشمنان اسلام مضبوط کمزوری کے حالات میں دشمنوں کی طاقت کے حالات میں جو لوگ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اوکھے ویلے جڑا سجن نال روے وہ سجن ہمیشہ اچا ہوتا فتح مکہ کے بعد حالات آسان ہو گئے دشمنوں کی طاقتیں ٹوٹ گئی اسلام کی طاقت مضبوط ہو گئی اب اسلام کے ساتھ رہنا اتنا مشکل نہ تھا لہذا حکمت الہی نے یہ تقاضا کیا کہ درجہ ان کا بلند ہونا چاہیے وہ عظیم تر ہونے چاہیے سمجھ نہیں پنجابی اوکھا ویلا ویلا تے سوکھا وہ اسلام دے اوکھے ویلے دے سنگی سن فتح مکہ تو بعد والے اسلام دے سوکھے ویلے دے سنگی سن لہذا درجہ پاوے دا عظیم ہے لیکن دا عظیم تر عظیم ترین وہ سمجھ آ گی کہ نہیں اب تم سے کوئی پوچھے کہ حضرت معاویہ اور اس کے ان کے والد گرامی فتح مکہ کے بعد کتنی جنگوں میں شریک رہے تو کیا کہیں گے بولو حنین طائف تبو بولو بولو بولو بولو میں نے سیرت حلبیہ سے آپ کو سنایا سیرت حلبیہ یہ پڑھی ہے سامنے اس سے آپ کو اللہ اکبر اور خدمات آپ علیہ السلام ان حضرات نے کتنا کی یہ تو ایک الگ موضوع ہے قرآن نے جو معیار رکھا اس کو سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہوں ورنہ کاتب وحی ہونا اور سب سے زیادہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب سے زیادہ جن حضرات نے وحی کو لکھا وہ دو شخص ہیں ایک حضرت زید بن ثابت ہیں ایک سیدنا معاویہ خلفائے راشدین چاروں حضور کے کاتب تھے دربار شریف میں لکھنے والے تھے لیکن جتنا کچھ وحج کو زید بن ثابت اور حضرت معاویہ نے لکھا ہے اتنا چار خلیفوں نے بھی نہیں لکھا سنے بھائی قرآن مجید سے معیار کی وضاحت کرنے کے بعد اب آتے ہیں ہمیں ہم اپنے علماء کی طرف محدثین کی طرف اصولیین کی طرف متقلمین کی طرف اہل نظر کی طرف میرے ہاتھ میں طبقات ابن سعد طبقات صحابہ یعنی صحابہ کی درجہ بندی پر جو سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہو کتاب طبقات الکبیر ابن سعد محدث محمد بن سعد کاتب الواقدی انہوں نے اپنی کتاب میں صحابہ کے پانچ طبقے بنائے کتنا طبقے پانچ درجے بنائے انہوں نے حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی کو چوتھے طبقے میں رکھا حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر امام حسن امام حسین مسور بن محرم وغیرہ وغیرہ کو پانچویں درجے میں رکھا سمجھ نہیں آئی پھر سمجھاتا جو طبقات صحابہ پر سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اس کتاب میں صحابہ کے پانچ طبقے درجے بنائے گئے چوتھا طبقہ ان میں رکھا گیا حضرت ابو سفیان اور ان کے بیٹے سیدنا معاویہ کو حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن نبی سفیان کو چوتھے درجے میں رکھا گیا اور امام حسن امام حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر مسور بن مخرمہ اور دیگر صحابہ کو پانچویں درجے میں رکھا گیا اور ان کو کہا گیا صغار صحابہ اور حضرت معاویہ اور ان کو کہا گیا کبار صحابہ وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے اور بچے ہیں خدا جانے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں دیکھنے آخر الطبقات الرابعة وهي آخر طبقات الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فرمایا یہ چوتھا طبقہ اس کا آخری بندہ ہم نے بیان کر دیا یہ صحابہ کے اکابر اکابر اکابرین بزرگ بڑے صحابہ یہ ان کا طبقہ ہے یتلو الخامسہ عليه وسلم وهم احداث الاسنان فرمایا ان کے بعد پانچواں طبقہ ہے وہ ان چھوٹے بچوں کا ہے جو بالکل بچے تھے اور بارگاہ رسالت میں تشریف لائے یہ پانچویں درجے کے چھوٹے صحابہ ہیں جو بالکل بچے تھے عبداللہ ابن عباس بھی بچے تھے عبداللہ بن زبیر بھی بچے تھے امام حسن بھی بچے تھے امام حسین بھی بچے تھے یہ بالکل چھوٹے درجے کے سگار صحابہ ہیں وہ کبار صحابہ ہیں وہ کتے کا بچہ ہمارے خلاف ٹر ٹر کرنے والا حرامی تو کم از کم اگر دعویٰ کرتا ہے میں سننی ہوں تو سنی علماء مشائق متقلمین محدثین اصولین فقاہ کی کتابیں تو پڑھ لے لیکن مجھے پتا ہے بغیرت کے بچوں تم داخلہ خلو کا باپ زیادہ پڑھتے تمہیں کیا معلوم علم کیا ہے بزرگوں نے کیا لکھا ہے لکھ لنت تمہارے جمنے پر تمہارے پڑھنے تمہارے پڑھانے والے ڈنگر بیٹھے ہیں ان ڈنگروں کو کیا پتا علم کہاں ہے میں نے نہیں کہا سنو یہاں جن صحابہ کو بڑا کہا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمر میں بڑے تھے صحابہ جن کی صحبت بڑی ہے کیا مطلب کہ جنہوں نے زمانہ رسالت میں حضور کی سنگت کا عرصہ زیادہ پایا جتنا عرصہ زیادہ پایا اتنا فیض زیادہ پایا اسی لیے تو علماء نے اختلاف کیا بھی سب سے پہلے مسلمان کون ہے تو ہمارے اہل سنت نے کہا سب سے پہلے مسلمان مردوں میں صدیق اکبر ہیں کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا عرصہ زیادہ پا چکے اس وجہ سے ان کے ساتھ کا کوئی نہیں اسی لیے جب حضرت خالد بن ولید حضرت عبد الرحمان بن عوف سے اونچ نیچ ہو گئی گرما سردی ہو گئی حضور کو جب علم ہوا حضور نے کیا فرمایا تھا کیا تم خالد بن ولید جیسوں کو فرما رہے ہیں تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو میرے یہ صحابہ اب وہاں پر لفظ بولتے ہیں میرے یہ صحابہ حالانکہ وہ بھی تو صحابی تھے لیکن ان کی سنگت تھوڑی تھی اور عبد الرحمن بن عوف اور اس درجے کے صحابہ کی سنگت حضور کی زیادہ تھی جب زیادہ تھی تو حضور نے فرمایا تم عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو یہ میرے صحابہ جو ہیں ایک سیر جو خرچ کریں خدا کے رستے میں تو تمہارے پہاڑ کا سونا اس کے برابر نہیں ہوگا تو معلوم ہوا معلوم ہوا صحبت کا عرصہ دیکھنا پڑے گا تو حضرت معاویہ نے عرصہ زیادہ پایا حسن حسین عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن زبیر یہ ان کے درجے کے نہیں ہیں امام حسن حسین نے درجہ کام یہ تو بچے تھے ان کو تو اگلے انگلیاں لگا کر چلاتے تھے جب یہ دوسروں کے سہارے چل رہے تھے اس وقت حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی اور ان کے بھائی وہ رسول اکرم کے دین اسلام کے لیے میدان جنگ میں سہارا بنا اب جن کو طبقات ابن سعد میں چوتھے درجے کا کہا گیا پاک نبی کی صحبت اور سنگت انہوں نے زیادہ پائی جن کو سگار کہا کا رہا امام حسن حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر جیسے انہوں نے صحبت سنگت کم پائی جو کم پائی ان کا درجہ چھوٹا ہو گیا جنہوں نے زیادہ بائی درجہ بڑھ گیا توجہ اللہ نے جو معیار بیان کیا تھا وہ معیار تھا فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ کے پہلے خرچ کرنے والا یہ خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا انفاق قتال قبل فتح بعد از فتح یہ خدا نے معیار رکھا تھا اب نظر دڑاؤ کسی جنگ میں شرکت نہ عبداللہ بن عباس کو نصیب ہوئی نہ عبداللہ بن زبیر کو نہ حسن کو نہ حسین کو یہ دولت نصیب ہوئی تو حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی اور ان کے بھائیوں کو حسن حسین تو کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتی شرکت کے قابل ہی نہیں تھے چھ سال کا بچہ کیا شرکت کرتا اور وہ مرد تھا تین جنگوں میں شریک ہوئے اور جب زمانہ رسالت کے اندر کامیاب ہونے والوں میں سیدنا ابو سفیان اور ان کے بیٹے تھے تو اس سے مصطفیٰ کریم کے خلیفوں نے سمجھ لیا جن پر محمد کریم اعتماد کر رہے ہیں ان پر اعتماد کرنا ہمارا حق ہے لہذا صدیق نے کہا ابو سفیان کے بیٹے شام کے حاکم بنیں گے عمر نے کہا ابو سفیان کے بیٹے عثمان نے کہا ابو سفیان کے بیٹے معلوم ہوا خلیفوں نے انہی پر اعتماد کیا جن پر خدا رسول نے اعتماد کیا تھا اللہ کا انہوں نے درجہ بندی کی تو بڑے صحابہ میں کن کو رکھا سیدنا معاویہ اور ان کے والد گرامی اور ان کے بھائیوں کو رکھا اور چھوٹے صحابہ میں کن کو رکھا عبداللہ ابن عباس حسن حسین عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ اور سمجھ آئی کہ نہیں ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ یعنی حضرت معاویہ کے ساتھی جو تھے وہ بھی کبار صحابہ ہیں سگار میں نہیں ہیں ایک حوالے کے بعد یہ محدثین کا تھا اب چلتے ہیں اصولیین کی طرف ایک حوالہ اصولیین کا دوں گا اصول فقہ والا پھر ایک حوالہ دوں گا متکلمین کا اور پھر مخالفین کے لیے چھوڑ دوں گا تمام مراثا پھر ظاہر بات ہے ان کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آ سکے گا میرا سن کو مقابلے میں کون ہے بھائی یہ دیکھیے اصول الادلہ فی اصول الفقہ امام ابو المظفر سمعانی شافعی چار سو انانوے چار سو انانوے ہجری میں ان کی وفات تو پانچویں صدی ہو گئی نا بولو قریب کا حوالہ نہیں دے رہا طبقات ابن سعد نے ایک لحاظ سے صحابہ کی تقسیم کی ونڈ کی تو پانچ طبقے بنائے چوتھے میں سیدنا ابو سفیان اور ان کے بیٹوں کو رکھا پانچویں میں امام حسن حسین کو رکھا اب ان کی سناتا ہوں ان کے ساتھ ان کے ساتھ مشہور محدث معرفت علوم الحدیث کتاب ہے محدث حاکم نیشا پوری جن کی المستدرک مشہور زمانہ کتاب ہے المستدرک تو حافظ حاکم نیشا پوری انہوں نے بارہ طبقے بنائے ان کے بعد اصولیین میں سے ابو المظفر سمعانی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی بارہ طبقے بنائے صحابہ کے جو عبارت ہے وہ آپ کو شروع شروع سے سناتا ہوں اعلم ان صحابت علا طبقات فاعلاهم رُتْبَتَرْ صحابہ کے چند طبقے درجے ہیں ان میں سے رتبے میں سب سے بڑے رتبے میں یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہاں نہ عمر کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی روایت لینے کی بات ہو رہی ہے نہیں یہاں رتبے کی بات ہو رہی ہے یہ لفظ اب دوسروں کے ہاتھ میں سوائے میراسیوں کے اور کچھ نہیں رہے گا یہ بارہ رتبے بنائے سب سے بڑا رتبہ اشرا مبشرہ دس صحابہ کو دیا وہ دس صحابہ مشہور جن کو اشرا مبشرہ کہا جاتا ہے ان میں امام حسن بھی نہیں امام حسین بھی نہیں گنتے گنتے آ رہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا و تب قتل حیدیت وقت ب عشرت گیارہواں طبقہ صحابہ کا قوم اسلم یوم الفتح منہم ابو سفیان گیارہواں طبقہ ان لوگوں کا ہے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ان میں سے ابو سفیان ہے حضرت معاویہ کے والد گرامی پہلے نمبر پر لکھا ہوا نام شریف بلکہ آپ کو پتا ہے اس وقت ان کو یہ اعزاز ملا تھا حضور نے پکڑ دھکڑ جاری کی تو حضور نے ایک اعلان چڑھایا تھا من داخل فی دار ابھی سفیان فواہ جو شخص کافروں میں سے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہماری طرف سے اس کو بھی امان مل جائے گا وائزانہ اور خطیبانہ انداز میں بات کروں اگر کافروں کو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے سے مصطفیٰ کی طرف سے امان کا پروانہ مل جاتا ہے تو جو مومن ابو سفیان کے گھر میں عقیدت کے ساتھ چلا جائے اس کو کیا ملے گا لیکن یہ انداز خطابت ہے یہ انداز خطابت ہے خطابت حجت قویہ نہیں ہوتی یہ میری دیانتداری ہے کہ میں نے پہلے ہی زبان سے تقسیم کر دیا اور بتا دیا کہ یہ جو میرا جملہ یہ اگلی بات جو ہے یہ خطیبانہ انداز ہے خطابت ہے اپنوں کا دل چمکانے کے لیے کافی ہے لیکن مخالف کی ناسے بھرنے کے لیے وہ دوسرا بیان ہے میرا یہ گیارہواں اور بارہواں سبیان راب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہواں وہ بچے ہیں جنہوں نے آپ علیہ سلا و تسلیم کی زیارت کی بچے تھے حسن بھی بچے تھے حسین بھی بچے تھے عبداللہ بن زبیر بھی بچے تھے عبداللہ بن عباس بھی بچے تھے مسور بن مخرمہ بھی بچے تھے دیگر بھی بچے تھے یہ بارہواں طبقہ ہے حضرت ابو سفیان اور ان کے بچے صاحبزاد یہ گیارہواں طبقہ ہے معلوم ہوا جو میں نے ونڈ کی تھی وہ میری نہیں وہ تو اصولین کی بھی تقسیم ہے حاکم نیشا پوری جیسے محدثین کی سین بھی ہے اب متکلمین جو علم عقائد والے ہوتے ہیں علم عقائد والوں کا بہت بڑا امام اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے اصول الدین بے اصولوں سے نہ چیز کوئی بات نہیں لیتا اصول الدین کتاب کا نام ہے جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی اصول کے پیمانے پر پوری ہوگی سنو میرے بھائی اگر کوئی کہے یار ٹھیک ہے بچوں نے بچوں نے حضور کی زیارت کی چھوٹے طبقے میں تھے طبقات ابن سعد نے تو نام لیا لیکن تم نے محدثین اور دوسرے کتاب کا جو حوالہ دیا اس میں نام نہیں ہے تو یہ اصول الدین کتاب جو ہے اصول الدین اس میں صاف نام حسن حسین کا دکھا ہوگا یہ دیکھو امام استاد یہ علماء عقائد کے استاد تمام یعنی عقید اہل سنت والے کو استاد شمار ہوتے ہیں استاد ابو منصور عبد القاہر بغدادی یہ وہ بزرگ ہیں سبحان اللہ چار سو انتیس ہجری میں ان کی وفات ہے کتنے میں پانچویں صدی کا نصف بھی نہیں گزرا آدھی بھی نہیں گزری ابو منصور ایک ہے ابو منصور ماتور یہ ہے ابو منصور بغدادی یہ شافعی ہیں وہ حنفی ہیں انہوں نے صحابہ کرام کے سترہ طبقات بنائے پنجابی ستارہ طبقات بنائے کن پندرہویں میں رکھا پندرہویں میں توجہ ہے ہاں، بلکہ چودہ استفر اللہ چودہ میں رکھا چودہ میں وطبقۃ الرابعۃ عشرۃ الذین اسلموا یوم فتح مکہ وفی لیلۃ منھم ابو سفیان چودویں طبقے میں ابو سفیان پاک اور ان کے بیٹوں کو رکھا چودہ کے بعد پندرہ پندرہ کے بعد سولہ سولہ کے بعد سترہ توجہ اب سولہ میں رکھا امام حسن حسین کو عبارت سنے وہ تبقت اس ساد سبیان الادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت روایتهم عنہ کا سبتائی الحسن والحسین وقع عبداللہ بن زبیر فرمایا سول طبقے میں وہ بچے ہیں جنہوں نے زمانہ رسالت پایا حضور کی زیارت کی لیکن آپ کی آپ سے حدیثیں کم لے سکے جیسے حضور کے نواسے حسن حسین امام ابو منصور بغدادی عقیدے کا منیا منایا استاد وہ لکھ رہے ہیں چودویں طبقے میں ابو سفیان اور حضرت معاویہ ہیں پندرویں کے بعد پھر سولہواں سولہویں میں امام حسن حسین معلوم ہوا حضرت معاویہ حسن حسین سے دو درجے بلند ہیں کسی ممبر سے یہ باتیں سنی ملاؤں کو کیا پتا میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جب میں جاتا تو اکثر فرمایا کرتے تھے میرے چشتی صاحب کا عقیدہ صوفیا والا ان کو پتا تھا کہ میں نے دیا اور ان کو جو عقیدہ دیا وہ صوفیہ اور اولیاء کا عقیدہ اسی وجہ سے پاک صاف عقیدہ ہے تسلی ہو گئی دعوی ثابت ہو گیا لیکن اب دعوے کو توڑنے کے لیے جو مخالفین کی طرف سے شیشے کے ہتھوڑے چلتے ہیں کیا کہا میں نے ہمارے فولادی دعوے کو توڑنے کے لیے مخالفین کی طرف سے جو شیشے کے ہتھوڑے چلتے ہیں اب ذرا ان کا حال سناتا ہوں وہ ٹیوا بڑوی کا کہہ رہا حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو اے مجھے کہہ رہا ہے اے ملا تو عقل کے پیچھے چلتا ہے عشق کے پیچھے چل مصطفیٰ کی مان وہ میں نے کہا بڑوا نہ تجھے عقل کا پتہ نہ عشق کا پتہ بڑوی کا بات قرآن کی ہے اماموں کی ہے اس کو عقل کہہ رہا ہے میں نے تو پہلے ہی ابتدا میں کہہ دیا مفاضلہ کے باب میں مفاضلہ کے بیان میں نہ عقل کو گنجائش ہے نہ قیاس کو نہ اشتہاد کو پہلے کہا ہے میں نے کہ نہیں تو میں نے کوئی عقل کی بات کی یا قرآن مجید سنایا قرآن کے بتائے ہوئے اصول کلیے اور ضابطے کے تحت جتنی جزیات آئیں گی وہ کتے کا بچہ ہوگا جو کہے یہ قیاس اور اجتہاد ہے وہ قیاس اور اجتہاد نہیں ہوتا بڑوا وہ سمجھو کنس ہے کیوں جب میں کہتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ میرے اس مرکز میں وہ شخص آ جائیں جنہوں نے سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے تو اگرچہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن ہر امام والا داخل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا یہ سمجھانے کے لیے دیسی مثال پیش کی ہے ورنہ علمی بات یہ ہے کہ جب کوئی اصول اور کلیہ اور ضابطہ ہوتا ہے اس کلیہ اور ضابطے کے تحت مثلا مثال دیتا ہوں علم صرف کا مسئلہ ہے حرف مزار مفتو اور کسرہ لازمی کے درمیان آیت گر جاتی ہے یادو والا قانون اب وہاں پر لکھا ہوا صرف یادو ہے لیکن یادو کی طرح جتنے ہزارہ سیگے ہوں گے الفاظ ہوں گے مزارے کے سارے آ جائیں گے اب کوئی پاگل کا بچہ نیفے ٹہری جیسا ہوگا جو کہے نہیں مجھے سارے سیگے یہاں لکھے ہوئے دکھا تو اس کو کہیں گے جو تو روزانہ کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے وہ کہے گا حلال کھاتا ارے دلیل کیا ہے گندم جو بھی کھاتا ہوں گندم آٹا گوشت وغیرہ اناج غلہ یہ شریعت میں حلال ہے اس کو کہ نہیں بڑھوا اپنا نام دکھا شریعت میں اگر تیرا نام لکھا ہوا ہو کہ نیفا ٹیرا اور اس کی برادری یہ کھا سکتی ہے تو پھر تو حلال ہے ورنہ حرام کھا رہا ہے فدو کے پتر تمہیں کس نے کہا تھا علم میں ٹانگڑا فی اعناق الرجال علم مردنوں کی گردنوں میں ہوتا ہے ہار بن کر لٹک رہا ہوتا ہے دوسرے ان کے محتاج ہوتے ہیں اب میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اس حدیث پر تبصرہ کرنے لگا ہوں یہ دنیا میں ممبر پر پہلی بار ہوگا کسی کے خواب خیال میں بھی یہ بات نہ گزری ہو حدیث سے یہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ بیان سارے کرتے ہیں بات سمجھنا ہوئے حدیث صحیح ہے لیکن ایک یہاں اشکال ہے مشہور حتیٰ کہ علامہ ابن حاجب نے النحویہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں بھی بھی لکھا دیگر حضرات نے بھی لکھا فی اشکال انہیں سے حدیث میں بہت بڑا اعتراض ہے کیا کہ یہ تاریخ کا پکا مسئلہ ہے حسن حسین جب ان کی شہادت اور وشال شریف ہوا اس وقت وہ جوان نہیں تھے بوڑھے تھے حسن پاک بھی یہ حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کا پکا مسئلہ ہے سیرت کی کتابوں کا پکا مسئلہ ہے کہ حسن حسین دونوں سرکار خزاب لگاتے تھے جب وشال شریف ہوا شہادت ہوئی تو خزاب لگایا ہوا تھا تو کیا خزاب جوانی میں لگاتے ہیں بولو تو صحیح اب لیفا ٹیرا میں بیان نہ کرتا مجھے مجبوری ہے میں بیان کر رہا ہوں تو تو میری بات بیان کر کے آگے جواب دے سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو تو ٹانگے اوپر سر نیچے کرتا تو تیرے جیسوں کو اس سوال کا جواب نہ آتا وہ حضور تو فرما رہے ہیں جوانوں کے سردار اور جب وہ وشال فرما رہے ہیں اس وقت وہ بوڑھے ہیں بزرگ ہیں شیخ ہیں فیض القدیر میں یہی لکھا ہے امالی ناحیہ میں یہی لکھا ہے تاریخ و ابن الوردی میں یہی لکھا ہے مرقات سرا مشکات ملا علی قاری نے یہی لکھا ہے تاریخ ابن الوردی یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے جب ان کا وشال شریف ہوا تو وہ کیا تھے اس وقت بولو تو صحیح کیا تھے یہ دیکھو اگر دیکھتے ہو حضور کے زمانے کی بات تو اس وقت وہ بچے تھے بچے کو جوان نہیں کہہ سکتے اگر دیکھتے ہو ان کے وشال کا وقت اس وقت بوڑھے تھے بوڑھے کو جوان نہیں کہہ سکتے تو ہمارے ائمہ کرام نے مختلف جوابات دیے ایک جواب امام نووی کا ہے جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے وہ جواب نقل کیا تاریخ ابن البردی میں ابن البردی رحمہ اللہ نے اس کا خلاصہ کیا ہے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جوان بندے جتنے جنتی ہو کر مرتے ہیں جوان حالت جوانی میں جنتی ہو کر مرتے ہیں یہ میرے بیٹے ان کے سردار ہیں سمجھ نہیں آئی جتنے جوانی کی حالت میں جنتی بندے مرتے ہیں مریں گے میرے بیٹے ان کے سردار ہیں لیکن سوال پیدا ہوا یہ تو نہ جوان ہوئے یہ تو جوانی کے حال میں وشال نہ فرمایا یہ تو بوڑھے پہ میں گئے تو انہوں نے فرمایا سردار جو کسی کا ہوتا ہے نا اس کے لیے اس کا ہم عمر ہونا ضروری نہیں ہوتا مثلا علاقے کا رئیس فوت ہو گیا بڑا فوت ہو گیا بچہ اس کا تھا پیچھے چھوٹا سا بچہ تھا اب سب کا سردار وہ بن گیا کیونکہ پگڑی اس کے سر پہ آ گئی تو کسی کا سردار ہونے کے لیے کسی کا سردار بننے کے لیے اس کا ہم عمر ہونا ضروری نہیں ہوتا لیکن جوانوں کا ذکر کیوں کیا یہ بتانے کے لیے کہ جتنا جوانی کے حال میں جائیں گے ان کے سردار یہ میرے بیٹے ہوں گے ارے بدھو جب مانا یہ ہے تو اب دیکھتے ہیں معاویہ ابو سفیان یہ جوانی میں گئے یا بڑھے پے کے حال میں گئے یار بولو تو صحیح ہو خدا کا بندہ بدھو کا بچے تمہارے پڑھانے والے تھے لوب لچے کسی وجہ سے تمہیں کوئی سمجھ نہیں ایسے شیوں کی طرح دھوڑ میں ٹٹو چھوڑتے رہتے ہو ورنہ یہ مطلب ہے اب سنو صحیح حدیث ایک اور ہے اس میں فرمایا ابو بکرو عمر کے لیے ہوما سیدا کو سبن والمرسلین حضور نے فرمایا ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں رسولوں کے حدیث صحیح مسند احمد کے اندر ابو بکر عمر کو فرمایا یہ بزرگوں بوڑھوں کے سردار ہیں مانا کیا ہوگا جتنے بوڑھے پہ کی عمر میں جنتی جائیں گے چاہے وہ حسن ہوں چاہے حسین ہوں چاہے علی ہوں چاہے عثمان ہوں ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہیں جب پڑھو توجہ جب حضور نے فرما دیا بڑھوں کے سردار وہ ہیں تو حضرت حضرت عثمان بھی بڑھے گئے حضرت علی بھی بڑھے گئے حسن بھی بڑھے گئے حسین بھی بڑھے گئے معلوم وہ حضور نے بتا دیا ساری امت کے سردار وہی سمجھ آئی بات اب اس ٹیرے کا جواب ہو گیا کہ بھڑوی کا تمہیں معلوم نہیں حدیث کیا کہہ رہی ہے حدیث تو یہ کہہ رہی ہو جو امام نبوی نے مانا بتایا اور تاریخ ابن الوردی میں ذکر کیا کہ جو جوانی میں وصال کریں گے جنتی ان کے سردار ہوں گے کون حسن و حسین تو حضرت ابو سفیان وہ بزرگی میں گئے بڑھے گئے حضرت یزید بن ابی سفیان بڑھے پے میں گئے حضرت معاویہ بڑھے پے میں گئے تو بڑوی کا حضور نے تو اپنے حدیث میں اشارہ رکھ دیا تھا لیکن تیرے جیسے موٹے اکڑ والے خنزیروں کو کیا معلوم فرمان رسول میں کیا رمضے اور کیا اشارے ہیں حضور نے بتا دیا معاویہ جیسوں کے یہ سردار نہیں ہے معاویہ تو بزرگ ہیں اندھی کا بچہ یہ ہمارے اما بزرگ جنہوں نے طبقات کی تقسیم کی اندھی کا بچہ یہ تیری طرح ممبر کا کرایہ کھانے والے لوگ نہیں تھے یہ مصطفیٰ کے دین کی خدا کے لیے خدمت کرنے والے یہ میرا سی ڈوموں کی طرح کنجرو تم ناچ کر روپیہ کھاتے ہو اور بڑوے ڈوم میراسی بھنڈوں کی طرح مجمے میں دیکھ دیکھ کر باتیں کرتے ہو یہ خدا کے لیے باتیں کرنے والے تھے اور ہم نے بزرگوں کی فائدے صحبت سے ہم نے یہی سیکھا تو ہم بھی کسی کا لحاظ کیے بغیر حقیقت سامنے رکھ رہے ہیں لہذا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حدیث شریف کے لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ اب معاویہ بھی باہر ہیں ان کے والد بھی باہر ہیں ان کے بھائی بھی باہر ہیں کبار صحابہ باہر ہیں کیوں وہ بوڑھے ہو کر دنیا سے گئے اور حضور تو فرما رہے ہیں یہ ان کے سردار ہیں جو جوانی میں جائیں گے یار بولو تو صحیح سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی آپ علیہ السلام السلام کے معجزہ شریف کی خبر دیتا ہوں معجزہ شریف کی خبر دیتا ہوں تنبیہ کرتا ہوں کہ حضور نے جب فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو امام تحاوی حنفی نے شرح مشکل الاثار میں لکھا اس میں حضور کا ایک موجرہ ہے حضور نے یہ بتا دیا میرے بیٹے جوانی کے بعد فوت ہوں گے پہلے فوت نہیں ہوں گے تو مستقبل میں جو ہونا تھا حضور نے اس کی خبر دی اور ویسے ہوا جیسے خبر تھی اس کو کہتے ہیں اخبار بالغیب غیب کی خبر دینا تو مصطفیٰ نے غیب کی خبر دی اور یہ حضور کی رسالت کی دلیل ہے معاوضہ ہے لہذا اس حدیث میں یہ معاوضہ چھپا ہوا ہے کہ حضور نے مستقبل کی خبر دی حسن حسین پہلے بچے میں بچپنے میں وفات نہیں کریں گے جی بچپنے میں اٹھتے ہوئے جوانی میں وفات نہیں کریں گے بلکہ جوانی پا کر اس کے بعد ہی جائیں گے تو جس طرح حضور نے فرما دیا اسی طرح واقع ہوا لہذا معلوم ہوا حضور سچے رسول ہیں کیونکہ جس طرح غیب کی خبریں دیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اخبار بالغیب کیا کہتا ہے لو جی موضوع تمام ہو گیا انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اسی طرح وقت پہ تشریف لانا چلیں بسم اللہ میاں صاحب